کو اسلام ایک مکمل نظام زندگی زندگی کے تمام شعبہ جات اندر اسلام مکمل رہنمائی پیش فرمانا سیاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو تعلیم ہو سب شعبے اسلام مسلمانوں تو اپنے تے چلن کا مطالبہ کرتا ہے اسلام تو سوا جتنے زندگی دے نظام ہیں ان سارا مخالفت دا مطالبہ کرتا ہے مسلمان تو کہ انہوں نے مخالفت کر تے صرف مینو قبول کر سب رد کر دو اگر کوئی بندہ دوسرے کسی نظام نو قبول کرتا ہے وہ بالکل مشرق اسلام تو خارج اسلام کی شرط اول ہے کہ اسلام نو قبول کرنا تیرا تا تسلیم کیتا جانا ہے جس وقت کے تو پہلو اسلام دے مخالف تمام نظام ہائے زندگی دا انکار کرے گا چاہے وہ زندگی دے نظام اسلام نال جزوان موافقت رکھتے ہو کلی مخالفت رکھتے ہوتا ہے مثلا کافر نظام زندگی ایک مکم یا تو بالکل اسلام دے مخالف ہونا یا بھی وہ کئی شکا اسلام دے نال دیا ہونی کئی مخالف ہونی ہیں دونوں صورت اس نظام مخالف نو بننے والا مشرق اسلام تو خارج کوئی مسلمان نہیں قرآن مجید فرقان حمید نے جڑا کلمہ طیبہ دا مانا فرمایا ہے خود قرآن پاک نے کلمہ طیبہ دی تفسیر فرمائی ہے وہ ہے من یکفر بالتاغوت و یومن باللہ جو تاغوت کے ساتھ کفر کرے تاغوت کو نہ مانے تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے پھر وہ مومن قرآن پاک نے تفسیر کی تھی کلمہ طیبہ دی شاد و نادر یہ پتا ہونا ہے جن مبلغین ہیں انہوں نے پوچھو بھی کلمہ دی تفسیر قرآن پاک نال کی آخر اسلام دی ایک بنیادی چیز ہے کلمہ طیبہ قرآن پاک نے اس بنیادی دا مانا نہیں دسیا ہونا تو اور کی نہیں دسنا میں یکفر بالطاغوت جو تاغوت کے ساتھ کفر کرے تاغوت کو نہ مانے وہ پیسے کے پہلے رکھے ہیں تاغوت بہت سرکش کو کہتے ہیں کہڑا جڑا نہ خود اللہ تعالی دے حکم دے چلے نہ دوسرے چلن گے وہ تاغوت ہوتا کتے کا پتھر یا چلن دے تے آخ میری اجازت میری مرضی نال چل سکتے ہو کتے کا پوترا تو اوے کون بھی تیری مرضی نال چلیے اللہ تعالی دا حکم ہے ہر مومن وہ تو چلے یہ مطلب ہے اپنی بالا دستی رکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رسول کے احکام پر میری مرضی کے ساتھ چلو سمجھ نہیں آ رہی عبادات معاملات تعلیم کی کسی بھی معیشت معاشرت کسی شعبے بابے اسی پاس کریں گے اسی اگر پاس کریے پھر چلو اگر اسی پاس نہیں کرتے نہ چلو یہ تاغوت میری گل نہیں سمجھے جیڑا اے آخے آخ اسلام پر چلنا ہے تو اگر ہم پاس کریں گے پھر چلنا ہے تو اپنی بالا دستی قائم کی کھڑا ہے اسلام نو دوسرے لفظ خدا تعالی کا نظام نہ سمجھا اس ہوں اپنا بنا کوشش کی کیونکہ میری گل سمجھ لگی جدو میں آخا بھائی نماز ایک اچھا کام ہے لیکن جب میں اجازت دوں گا تم نے نماز پڑھنی ہے اگر میں روک اجازت نہ دوں تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز اللہ کا حکم نہیں رہے گا وہ میرا بن جائے گا ہوں میرے جڑا نماز پڑھے گا وہ مشرق ہوے گا مسلمان نہیں فوج میں داڑھی رکھ سکتے ہو لیکن فوج کی اجازت کے ساتھ ان کافروں نے در حقیقت اللہ تعالی کے محبوب کی سنت اس کو نہیں بننے دیا اپنی سنت اور اپنا ایک عمل یعنی سنت نہیں ہے لیکن اپنا اور اپنا اختیار انہوں نے اس میں جب داخل کیا تو اس کا مطلب ہے اب داڑھی نبی پاک کی سنت نہیں ان ملونوں کا حکم ہوگا یا ادن ہوگا اسمبلی والے پاکستان میں جو بھی قانون چلے گا اسلام کا اسمبلی پاس کرے گی یہ تاغوت ہے آرام دادے کون ہے کتے کا بچہ باندر کا بچہ تو کون ہوتا ہے کہ ہم تیرے حکم تو پاس کرے گا اللہ رسول کے حکم کو حرام زیادہ پاس کرتا ہے وہ پہلے پہلے پاس پاس نہیں ہے یہ حرام زیادہ کون ہوتے ہیں خدا رسول کے حکم کو پاس فیل کرنے والے ہوئے اور پھر پاس فیل کر کے مسلمان رہے یہ تاغوت ہیں اور سرکش ہیں یعنی اللہ کے حکم پر بھی نہیں چلنے دیتے مگر اپنی اجازت کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہے جو پہلے ان تاغوتوں ان سرکشوں کا انکار کرے اور پھر پھر مجھ پر ایمان لائے پھر مجھ پر ایمان لائے پھر حکم میرا سمجھے جب ان کا انکار ہو جائے گا تو اب صرف اللہ کا حکم رہے گا جب تک ان کا اقرار ہے اور اللہ کا حکم مان رہا ہے تو ان کی وجہ سے مان رہا ہے پھر اللہ کو نہیں مان رہا ہے ان کو مان رہا ہے وہ مشرق ہے بت پرست ہے میں یگ فر بتا باللہ ایسے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا لاکھ کلمہ پڑھتا رہے جو قرآن مجید نے بتایا اس معنی کے مطابق کلمہ پڑے گا مشرق مسلمان ہے ورنہ حرام زیادہ مشرق کا مشرق ہی ہے کافر کا کافر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوا جب آپ کسی برتن میں پہلے گندگی محسوس کرتے ہیں اس کے اندر آپ پاک چیز ڈالنا گوارا نہیں کریں گے اگر ڈالیں گے تو وہ بھی پلیت ہو جائے گی اس کو اگر تو بات چیز اس میں رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو دھونا پڑے گا بات سمجھ آئی اسی طرح پہلے شرک اور کفر کی نجاست اور غلازت اور پلیدی سے دل کو سینے کو دھونا پڑتا ہے دل دماغ کو تمام غیروں کو نکالنا پڑتا ہے پھر اللہ رسول کو ماننا پڑتا ہے تب مومن ہوتا ہے دوسری مثال یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک حاضق اور ماہر حکیم نے زندگی کا اپنا تجربہ جمع کر کے اس نے ایک معجول ایک بیماری کے لیے ترکیب دیا ہو جس کے دو جز ہوں اگر بیمار وہ نہیں کھائے گا دوائی شفا نہ ملے گی اور اگر ایک ایک جز اس کا کھائے دوسرا نہ کھائے پھر بھی شفا نہیں ملے گی دونوں جز جو اس نے ترتیب دیے کھانا پڑیں گے پھر شفا ہوگی اسی طرح شرک و کفر کی بیماری جو ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمارے حکیم مطلق جل جلال اللہ جل شاہ نے ایک معجون مرکب ایمان بنایا ایمان کا تو ہے کفر بتاحوت تاغوت کو نہ ماننا اور اللہ کو ماننا ایک انکار اور ایک اقرار یہ دو ملیں گے تو آپ ایسے معجون کو جب استعمال کریں گے پھر شرک اور کفر کی اور منافقت کی یہ تمام بیماریاں آپ سے نگل جائیں بات سمجھ نہیں آئی اب تاغوت کا معنی سمجھا ہے آپ نے کیا معنی کیا تاغوت کا معنی یا کہے اگر چلنا ہے تو میری اجازت کے ساتھ سمجھ نہیں آئی اس کو کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کے حکم کو اگر ہم پاس کریں گے تو پھر چل سکتے ہو اگر ہم پاس نہ کریں تو ہم نہیں چل سکتے وہ کتی کا بچہ چاہے اپنا سارا دن کلمہ پڑتا رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتا ہے سمجھو حرام زیادہ منافق ہے یہ تو تاغوت ہے سمجھ نہیں آئی اب میرے بھائیوں بات کو سمجھنا جب پاکستان بن رہا تھا پہلے یہاں فرنگی کا قانون تھا ایسے نا نظام اس کا تھا اس نے ایک سو سال پہلے اعلان کیا تھا ہم اپنی تمام ریاستوں کو چھوڑنے والے ہیں چھوڑ کر واپس جانے والے ہیں لیکن ایک انتظار میں بیٹھے ہیں منتظر ہیں ہم اس بات کے کہ ہماری ریاستوں میں بسنے والے لوگ ان میں سے چند لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو نسل تو ہندوستانیوں نسل تو ہماری ریاستوں کی ہو لیکن فکر و عمل انگریز کا ہو نام کے مسلمان ہوں عقیدے اور عمل کے فار انگریز ہوں سور جب ایسے ہوں گے تو ہم اپنا اقتدار ان کو منتقل کر کے چلے جائیں گے اپنا لفظ تو دیکھو یار اپنا اقتدار ان کو منتقل کریں گے اس کا مطلب ہے اقتدار ان کا نہیں ہوگا اقتدار ہمارا ہوگا انہوں نے ہم نے ان کو دینا ہے پہلے ان کی ذہن سازی کرنی ہے تعلیم کے ساتھ وہ منافع کو پھر ہم اپنا اقتدار ان کو دیں گے اور یہ امانت سپرد کر کے چلے جائیں گے اور یہ پیچھے چلاتے رہیں گے ہماری مرضی کے مطابق بات کو سمجھنا تم ایک مرلہ نہیں دیتے بھائی اپنے کو ملکوں کو ملک دے کر چلا گیا اتنا فدو بہن چوتھ کو سمجھا ہے وہ مادر چوتھ اتنا بڑا شیطان ہے کہ تمام دنیا کو نچا رہا ہے باندروں کی طرح ایمان سے بتاؤ ایک ایک مرلے پر دو دو بھائی قتل ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے تو یہ اتنا بڑے رقبے جو ہے وہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا یہ ماما لگتے تھے کیا یا مسٹر جنا کو بیوی بنایا ہوا تھا وراثت دے کر چلا گیا کیوں بھائی یا مسٹر جنا بی بنا ہوا تھا اس کی اس نے کہا چلو تم رکھو بیوی جی میں جا رہا ہوں کیا وجہ ہے کیوں دے کر چلا گیا سنو آپ وہ کتے کا بچہ جو ادھر نظام چلا رہا تھا وہ مخلوط تھا اس کے اپنے قوانین تھے کچھ اس اس نے حرام زاد نے اسلام کے لے کر پاس کیے اب سمجھ لگ گئی اسلام کے لے کر پاس کیے مثلا وراثت کا قانون اسلام کا تھا انگریز مادر چوتھ کے پاس وراثت کا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ سنو کائنات میں وراثت کا قانون ہے تو صرف اسلام کے پاس ہے کائنات میں کسی مذہب کے پاس وراثت کا قانون نہیں ہے یہ تمام حصوں والی تقسیم جو کی جاتی ہے اتنا حصہ فلاں کا ہے باپ کا ہے بھائی کا ہے دادا کا ہے دادی کا ہے جتنے حصے ہیں صدقے کے جاؤں یہ صرف اسلام کو عظمت حاصل ہے اس نے یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں اور کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے اس حرامی نے دیکھا وراثت کی تقسیم ہے نا کہ میرے نظام کو کون سا کو نقصان دے سکتی ہے اس میں اس میں تو الٹا میرے لیے بہتر ہوگا کہ یہ سمجھیں گے دیکھا ہے بھائی ہمارے مذہب کو تو نہیں چھیڑ رہا نا کہتا ٹھیک ہے رکھ لو لیکن اس کی چال حرام زیادہ کی یہ کی پاس تو میں کر رہا ہوں نا اللہ رسول کے حکم کو کافر پاس کرے جل جلال صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کتے ملا کئی کہتے ہیں وہ انگریز مجبور ہو کر اس نے جب وہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو اس کا کباڑا ہو گیا اور مجبور ہو کر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا لانتی کا بچہ یہ بتا چھوڑنے پر مجبور اگر ہو گیا تھا تو سو سال پہلے منصوبہ کیوں بنا تھا جبکہ دوسری جنگ عظیم کا ابھی خیال بھی نہیں تھا بلکہ دوسری کا پہلی کا بھی خیال نہیں تھا وہ پہلے کو بنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں مجبور ہوتا ادھر دیکھ جب میں کسی چیز سے تنگ آ جاتا ہوں یہ لفافہ ہے میں ایسے پھینکتا ہوں میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں آئے لے اور میری جان چھوٹے ایسے ہے کہ نہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے تیاری کروا رہا ہے پہلے اپنی تعلیم دے رہا ہے کہتا ہے یہ بن جائے ہے جی یہ منافقوں کا ٹولہ جو ہمارے نظام کو چلانے والے ہوں کیوں اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر کہے نا کہ خالص اسلامی حکومت تو ہم تو ایک لمحے بھر کے لیے گوارا کہیں نہیں کریں گے ہم تو صرف اپنا نظام اپنا نظام ایسے طبقے سے جو یہودی تعلیم اور تہذیب میں رچ بس چکا ہے ان کے ہاتھوں سے چلوانا چاہتے ہیں پھر ہم واپس جانا چاہتے ہیں یہ کیا اگر وہ تنگ تھا تو اس وہ کہتا یہ لو ہو مولوی ہو مولوی پکڑے پکڑے پاوے مرضی او او میری جان میں میں مرنا وا وا جانا ایویں کتی دے پتر نہیں نہیں نہیں ملا ملا انگریز کڈا خوش ہونا ہونا گل سمجھ یہ کر لے حرام زادے بیٹھے نے قسم خدا دی میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث فرمایا علماء ہم شر من تاتا دین سما کیوں فرمایا دیسو جس حبیب خدا دی ساری دیہی تعریف کرتے رہتے ہیں جلسیا کرتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی فرمایا ہے یوشے کو جاتے آل اللہ سے زمان فرمایا یقینا لوگوں پر ایک وقت آئے گا اس وقت میں لا یبقا من الاسلام اللہ سبو اسلام کا صرف نام رہ جائے گا یعنی کیا مطلب نظام کفر کا ہوگا نام وہ جیسے ہمارا اس وقت دنیا میں کفر ہے نام سلطنت کا نام اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے نشان دہی نہ کر دی ہے جب نظام زندگی کو کا ہوگا تو اسلام کے نام کا ہی ہوگا ولا القرآن اللہ رسم قرآن کا رسم و رواج رسم رہ جائے گا رسم رواج کا مطلب رسم رسم کا معنی نشانی کیا مطلب قرآن مجید ادھر حفظ ہو رہا ہے ادھر پڑھایا جا رہا ہے ادھر پڑھا جا رہا ہے تراویوں میں ہو رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے آگے شیشے میں رکھا ہوا ہے وہ بہن چوت کا بچہ اسمبلی میں انگریز ہے اور قرآن چوک میں ہے یہ بہن چوتوں کا سب کچھ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے ہم کیا کریں یار مجبور ہے وہ جیسے ادھر لاہور میں کلما چوک میں نے کہا جی بہت اچھے یہ تمہارا اندر بتا رہا تھا اندر کوفرے کلمہ چوک تھے اندر کور پھر کلما اسمبلی ساری بہن جکی انگریز دی قرآن وہی قرآن نکال اور اسمبلی میں لے جا اس کو کہو اسمبلی والو قرآن کا قانون چلاؤ اور قرآن کے قانون کے مطابق ابھی سے اعلان کر دو چور کے ہاتھ کاٹنے کا پہلے داخل بھی ہونے دیں گے کیوں کیوں اندر اندر کتری بیٹھے بیٹھے نے وہ وہ بہلیو تسا ہی فیصلہ کیتا ہے دل کیا کیا عاشق رسول نہیں لالا بزرگ چڑھ چڑھ کے ووٹ دیتے نہیں ہون گے کیا وہ گجرات نہیں ہون گے وہ جدو ممبر بیٹھے تیٹے آشے عاشق رسول نہیں بالبیا کی نگاہ بولو بولو بولوسا چیتی نا کیویں اندازہ کر کے فیصلہ کیتا ہے کہ جدو اصا قرآن اندر لے کے جاواں گے انہیں پہلو وڑن نہیں دینا کیوں فیصلہ کیتا ہے اچھا جہاں دھی دا چڑ قرآن نہیں چاہتا یہ ملا دے کول ممبر دے عاشق رسول کے میں بن جاتا ہے منافقتا چھوڑ عبدستار خان نیازی نہیں جان دے مولانا عبدستار خان نیازی ایک ہوتا سی نیازی گروپ بچوں جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ پہلو کٹھا گروپ سی شاہ احمد نورانی قائد انقلاب وہ صدر سی یہ ناظم سی جی عمر رسیدہ بندے جڑے ویکمرسی بند جی ترا سی رکھ دنت ہے پیچھو بالکل بالکل نو امر تبکہ جہا یہ نہیں جاننا پکی نشانی یہ سی بھیا بھائی اتوں ترا کٹدا ہوں جی بیٹھ دیکھتے نہ مراد بھی بھی آتے سن کمال وہ بیان کر سرکار ہوتا ہے مراد ہوں اصا سوچنا یہ تو سنت سنت پاک دے خلاف دے پیچھے چڑنا خیر وہ دستار خان نیازی کتاب اپنی لکھیا اس کا نام ہے میں ستار خان نیازی اس اپنی کتاب لکھی ہے اپنے حالات اس لکھتا ہے بھی پاکستان دی تحریک چلی ہوئی سی نا مسٹر جناح میں ہوں سا وہ تو قید اعظم آخر نا قید آزم آخ میں ہوں سا میں ایک ایک محفل نشست اندر حضرت کی تھی سرکار بھی پاکستان جو جو بنتا بنتا پیا پیا ملک خیر نام نام دل لے پاکستانا تو بزرگ رحمت علی چودھری سی نا پاک دا ٹولا احمد ملت ہائے اس پتر نو جما گئے نے جس پتر نو آخد پاکستان پاکاں دا ٹولا رل کے اپنے ذہنی نطفے پا گئے نے پیچھے پتر پتر پتر نکلیا کڈا کڈا سونا ہے پاک مجھال ایک پاک بندہ ران حضرت جی پاک ملک جو بندا پیا ہے اپنا مسلمان خلافت دا ہوں آپ ہونے تو جمہوریت دا نام لین دی بجائے خلافت دا نام نہ لے لیے مسٹر جناز صاحب کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اور پاک تھے مخلص مومن تھے سات ولیوں کی شان رکھتے تھے اللہ رسول کے مخلص دوست تھے انہوں نے جواب دیا آپ مجھے دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں اگر میں اسلامی نظام حکومت خلافت کی بات کروں اور جمہوریت اسلامی جمہوری اسلام وہ جو جمہوریت کے حوالے سے ہو اگر اس کا نام لینا چھوڑ دوں اور میں خلافت کی بات کروں تو پوری دنیا کے کافر ملک میرے دشمن ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اچھا بھائی مسٹر پاک نے تو بتا دیا صاف کہ جمہوریت کافروں کا نظام ہے اس وجہ سے کافر میرے دوست ہیں اگر میں اسلامی اگر میں اسلام کے نظام خلافت کی بات کروں گا تو کافر دشمن ہو جائیں گے اور مسٹر نے تو صاف وضاحت کر دی جمہوریت کفر کا نظام ہے خلافت اسلام کا نظام ہے یہ جمہوریت کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو سارے دوست بنے ہوئے ہیں خلافت کے ساتھ لگوں گا تو سارے کیا بن جائیں گے بابا جی نے صاحب بتا دیا کہ میں کفر کے نظام والا ہوں اسلام کے نظام والا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا اب یہ بتاؤ بابا جی کے بیان کے مطابق کافر جتنے ہیں جمہوریت کو چھوڑنے پر اور خلافت کو اپنانے پر کیا ہو جائیں گے بولو تو خلافت کا نظام ہے اللہ رسول کا اس کو چھوڑنے پر اور جمہوریت جو کفر کا نظام ہے اس کے اپنانے پر اللہ رسول ناراض نہیں ہوئے ہوں گے وہ دشمن نہیں بن گئے ہوں گے وہ کیوں بھائی کہ وہ اللہ رسول کو جان دے کو نہیں کیوں بھائی اللہ رسول کوئی پتہ نہیں پتہ ہے ہے ہے تو کافر دے اندر غیرت رب رسول کو نہیں ہونی اور مسٹر جانتا کہ مینو ادھر دشمن بن جان گے تو انہوں دی دشمنی میرے کو خدا رسول نہ منیا تو نہ دشمنی نہ دی کیڑا رب رسول جی دشمنی کار بھی لے گئے تو ساڈا کی بابا یہ کہہ کتاب دا حوالہ غلط ہو لکھن والا خود ساتھی یہ نہیں بھی حوالے پہ لکھ دیں گرچ ہو گیا روایت کرنے والا واسطے واسطہ بنیا ہو سکتا ہے جھوٹا را راوی نہ مولویا کا اب بتاؤ اس کا مطلب یہ نکلا سو سال منصوبہ پہلے بنا نمبر ایک جن کو دینا ہے ان کی ذہن سازی بالکل فرنگی اور کفر کے مطابق انہوں نے پہلے کرنا شروع کر دی ایسے اور پھر نظام جب منتقل کیا تو اپنا اور ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ یہی جمہوریت رکھنی ہے اگر اسلام کا نام لینا ہے تو جمہوریت والے کا لینا ہے خلافت والے کا نہیں وہ جمہوریت والا کون سا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ لوگ اسلام کی بات کو مانے وہ اسلام کی بات ہے زیادہ نہ مانے تو اسلام کی نہیں ہے چاہے قرآن میں ہو یہ ہے جمہوریت اسلامی وہ تم بتاؤ اگر مسٹر جناح کو منتقل ہونے والی جمہوریت اگر اسلامی تھی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑوں گا تو دشمن بن جائیں گے اگر اسلامی ہوتی جمہوریت تو وہ کہتا کہ بھائی میرے تو دشمن ہیں پوری دنیا میری دشمن بنی ہوئی ہے میں نے جمہوریت کو اپنا رکھا ہے یہ اسلامی نظام ہے وہ یہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے اگر اس کو چھوڑوں گا تو پھر دشمن ہوں گے معلوم ہویا یہ بہن یقیدہ کفر نظام ہے اور ایک کفر دا بنتا اسی طرح ہی ہے بھائی اسمبلی دے کتے کٹھے ہو جان تے اسلام دی گل جی میں پہلو تینو آخیا قرآن لے کے اندر وال پہلو وڑن نہیں دینا انہوں تے جب مر جائے گا تے پھر وہ کی آخن گے لیو لیو لیو لیو قرآن سے ہوئے صدقے جاوا بھلے رہے ہیں اسی ہوئے تہاڈی مہربانی ہے بابا بیا کتھوں آئے ہیں اللہ دا حکم دسن آیا ہے وہ اسی قربان جائیے سونے قرآن تو بس چل بھائی سب وہ سبھی کر اعلان کر دے جلدی کر قرآن آ گیا ہے کیوں نہ بہن یکا یہ آخنا بہ جاؤ پہلو بڑھن نہیں دینا دکے مارنے نے جی وڑ گیا اندر تو پھر آخنا بہ جا اتے اساں اسمبلی سے پاس اور فیل یہ اسمبلی پاس پاس کر دیتا تو تو تو پھر پھر ہوئے گا نہ کیتا بہن چو کرولی دا ٹولا بیٹھا ہویا ہوا ایمان دس ہوئے اسلام نو پاس فیل کرن بیٹھے مسلمان ہیں اسلام نو پا فیل اسلام جڑا اسلام نو پا فیل کرے گا نا وہ پھر میں سمجھ اللہ رسول نو پیا کر دے اللہ رسول نو پاس فیل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ رسول پاس فیل کر دن جنو کر دن سمجھ نہیں آئی نے ہوں کتیا یہ چاہ پہ کہ دلہ ملا چار جمہوریت اسلامی نظام مسٹر جناح یہ کافر کا نظام ہے میں چل رہا میرے نال نے چڈ دتا تو میرے دشمن ویخ نا سور سر بچیا کا کریے کی ہے بابا کی کہہ ہے کہ دا نظام ہے کافر دا کہنا دا وہ کہہ ہے میں نال ہاں، وہ نال نے میں چڈیا مینو کافر دی دشمنی گوارا نہیں اللہ رسول دا دشمن میں ہے ہی ہاں تو مینو گوارا ہی مینو پرواہ ہی کون اے بابے دی گل دا نشوڑ خلاصہ ایویں نہ ادھر ویکو جمہوریت کوفر تے شرکیہ نظام ہون دے ہوتے میں موٹی جی دلیل پیش کرا یہ دسو بھی مرزائی کافر نے کہ مسلمان انہوں مسلمان سمجھنا کون ہے اچھا اسمبلی نے تاریخ تو مرزائیاں نو کافر قرار دیتا سی پتا جی چوہتر کہڑا تہتر دے آئی کی کیتا سی ایویں اس تو ایس ایک ہی سن اچھا ہوں یہ دسو بھی شریعت دے کافر سن پہلے دن تو اسمبلی شریعت پھر سمجھ لو ایسمبلی شریعت فرق ہو گیا اچھا ہوں یہ دس مسٹر جناب جن کابینہ سی تو پہلو مر گئی ہے یا تو تو وہ مسلمان سمجھتے رہ سن کام خراب ہو گیا اچھا صدر ایوب یہ کہڑے سن دے سی باٹھ والے سن باٹھ آئین یہ دور چ بنیا سی صدر اجوب ہو گیا لیاقت خان ہو گیا سارے جن تو پہلو پہلو کن حکمران سن اسمبلی کنی سارا انہوں کی سمجھا سی اور دیو بندی پوچھ بابی نو پوچھ حضرت کافر جی جی جی کافر کو مسلمان جان وہ کافر ہے یار بہت بڑا کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے یار اچھا سب ٹھیک ہے سر یہ بتاؤ تہتر سے پہلے جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہو گیا یا نہیں بہن چوتھ کا بچہ اب تہتر کے بعد جو ہے وہ فتوا ٹھوک گیا تہتر سے پہلے والوں پر فتوا کیوں نہیں لگتا اس کا مطلب ہے اسمبلی بہن چود یہ نئی اپنا دین اور شریعت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آرامزاد جمہوریت اور کثرت کا کثرت کا یہ دین اور شریعت ہے یہ کثرت ہے کثرت جس طرح کہے گی وہ دین ہوگا اور شریعت کیا کہتی ہے جو اللہ رسول نے کہا وہ دین اللہ یہ بات سمجھ آ گئی ایمان سے بتانا نہیں سمجھ آئی یار مجھے کہنے لگا مسٹر جناب لیاقت خان سارے سننی تھے میں نے کہا جی میں سننی تھے بھی آگے مانتا ہوں ان کو ولی مان لیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کوئی ولی مرزائی کو مسلمان کہے وہ ولی کافر ہو جائے گا یا نہیں سمجھ مولی لڑ رہے ہیں کوئی کہتا کہتا ہے ہے وہ شیعہ شیعہ شیعہ تھا تھا تھا تھا تھا بریلوی بریلوی سنی بھابھی بھابھی بابے سے پوچھو میں کہ کچھ بھی نہیں ہوں کنجر پترو کیسے عجیب میں کہتے جے جے دے بارے آکھ کہیں دے نہیں بابی یہ شی سنی کچھ بھی نہیں بلکہ دعوت وہ دس خود بابی شیعہ سنی دے کتے دا پوترا میں کہ بیٹھا ہے وہ پھرنا وہ چڑھا میرا مطلب ہے کو نہیں تا بنا وہ سان چ تا کر کے مسٹر دے آئی نے کوئی مذہب نہیں وہ مرزا ہی مسلمان نے یار مسٹر مسٹر دے آئی نے دی مسلم لیگ دے اندر یہ مسلمان سن پاکستان بنا یہ مسلمان تھے آئین اگر اکاون کا بنا یہ مسلمان تھے یا چھپن کا چھپن کا بنا مسلمان تھے باسٹھ کا بنا مسلمان تھے سمجھ نہیں آ رہے تہتر میں آ کر یہ کافر ہوئے اب دیوبندی بندی جب کہے اچھا ایک بات سنا ایک طاہر مرزا ہے مرزا تاہر مرزائیوں کا بڑا جو مر گیا کہتے ہیں رات مجھے بتا رہے تو مر گیا ہے مرزا طاہر مرزائیوں کا بڑا جو آپ پتہ نہیں کون ہے چند دن پہلے وہ مرا ہے لندن میں رہتا تھا مرزا تاہر اس کو کہتے کیا اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے اس نے کہا یار یہ مولوی طبقہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کافر مل کر ہم کو بڑا کافر کہہ دیتے ہیں مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے ہمارے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ایمان سے کہا کیوں اس نے کہا یار یہ شیعہ کہتا ہے واہ بھی کافر واہ بھی کہتا ہے شیعہ کافر یہ دونوں کہتے ہیں بریل بھی کافر بریل بھی کہتا ہے تم دونوں کافر ہے ایسے تو یہ سارے کافر ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے کافر مل کر اسمبلی میں بیٹھ کر پھر کہتے ہیں یہ کافر لانت ہے وہ مولویوں کا پٹھا بہا دیتا ہے مرچا یہ لانتی آنے بزرگ جہا اتنا مسلمان احسان کر کر کر گیا اس آخیا جانا حوصلہ تو تو جی خود مسلمان رہے پھر رو میرا اسلام ثابت کرتے جی میں ثابت نہیں دینا تھی کرتے پھرتے میں نہیں رہن رح مولبیاں کا اجلاس ہوا اعتراض تا جاتا سا کٹھے کٹھے کٹھے ہو نہیں ہوں کسی کسی کا کا ہی ہی پٹو کہڑا اسلام اسلام ہے یہ یہ نہ نہ ہوئے انہیں دتا مولوی آدھے سن ہوں مولوی کا جواب دن آ گئے کی دن جواب دن مولوی کٹھے ہو گئے کراچی سن اکوجا چ بارہ جنوری اکوجا نو اجلاس ہویا احتشام الحق ہوا شامل اجلاس سدن والا سی سی کنوینئر آخر وہ سارے بریلوی کٹھے جیڈ نہیں سن گئے سن کوئی نہیں گئے تو نمائندہ بھیج دیتا ہے کیونکہ سارے نہیں سن جا سکتے یہ جی ہمارے ضلع کا نمائندہ آ رہا ہے یہ ضلع گجرات کا نمائندہ پہنچ رہا ہے سارے شیعہ یہ وہ کٹھے ہو گئے بائیس نکات بائیس نکاتی دستور پاکستان انہوں نے تیار کیا اسلامی ہاں ہاں ہاں کتنا پوتو سن قسم خدا بھی کر کے آنا کوئی ایسے باندر میں میں رات بھی گل کی لگتا ہے ایک بھن باندرز نے مولبیا پیرا نو کر کر لیا لیا سی سی سی کی کی ہوش ٹکانے ہی کونی بھی کرن بائیس نکات بن گئے اسلامی کرب دینا پہ نے کہ ہم ایک ہیں ہو ایک نہیں ہوتے آلہ ہوئے جی آ دستور بنیا پیا وہ وہ بیل چو سن سن تو صرف انگل دیتی کھڑے یہ پہلو ایک ہون حق والے نے یہ بھی بئی ہو دوسرا یہ آ بھائی دستور بنا گل تو پھر اسمبلی تو مکنی وہی گل بھائی یہ تو ہونا ہی نہیں کہ انہیں آخنا یہ جی اسلامی دستور اچھا بسم اللہ ہم کھڑے ہو کر استقبال کر کے چلو بھائی وہ تھانہ کچہری جلدی کرو بس صبح سے یہ قانون جاری ہو گیا نہیں اسی بھن یا کہ سردار بیٹھے ہیں موڑ بھی باندر سارے گیل ابھی آخان گو ووٹ کرو نہیں نہیں اس میں یہ شک ہے یہ نہیں چل سکتی ادھر ہوٹ کرو یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں قانون اور آئین دینے والے وہ جی گل لیا بھائی اسمبلی نے بحث بڑی کی تھی لڑائی بھی پہن لگی تھی حضرت صاحب اسی کی کریے مجبور ہاں کسمیا تہن پہنیا ہاں۔ وزیر وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے صدر کہہ رہا ہے ہم کون سے کافر بیٹھے ہیں لیکن کیا کریں یہ بہن جت بیٹھے اخیر نہیں چلن دیتی ساری ویکو سارے اٹھ ہیں مولوی آخیا یار ہوں کی کریے چلو چلیے کتی دیا پترا جے اے اسلام تیرے نو انہیں ٹھکرا دیتا ہے تے کم از کم ٹھکراو کافر تے کہو سمجھ نہیں لگی نہ پر وہ وہ بھی جو دستوری ملا ملا ملا سن سن تھوڑے ہوں ویخ اجلاس پیا سارے ہو کے وہابی وہابی شیعہ شیعہ نو کافر آکھے نو اے بریلوی نو بریلوی نو اتنے کٹھے ہوئے نے دستور پر مسٹر دے دستور واسطے سارے مسلمان سن تے شریعت رسول جدو کو جا کے پوچھو دستور تو باہر بیٹھے ہو شریعت بیٹھے ہونے یعنی مسیح کتنے وہ کافر گا گا گا نال نکاح نہیں ہوں جی کڑی دے تو تو سمجھی کتے نو دتی منڈا شری بیڈ لبھی کال بریلوی کول کو رسول پہ کے کھان والا کدی مسلمان سنی نہیں ہو سکتا

وہ دسو ہوں سمجھ آ گئی جی فرق ہویا ہوا دا ٹولا تا کر کے مسٹر جناح نے اپنا بنیا نظام میرے ہاتھ چ چی بولو یہ اوت ہاتھ کرو جی جی میں دے کر جا رہا ہوں ہوں تڈے ہاتھ چاہیے چی ثابت کرو کہ مسٹر جنا نے ثابت کرو تا اسی کہہ سکنے کہ مسٹر کو کفر دا نظام نہیں سی جدو نہ دتا انہیں چپ کیا مارے انہیں آخیا ہوں یہ نہیں ہوں ہمارا اسلام چلے گا ثابت کرو مسٹر اہی تھا اہی کچہری اہی جج اہی بیورو کرے تھی ایویں بابا جی گورنر جنرل بنے ٹھیک ہے کوئی یہ دستور تے بعد دستور پیا بنتا ہے پہلا لاکھ بٹ اپنا چھپن چونجا بابا جی کدو فوت چی کھو اٹتالیچ پہلا دستور چلو جے من لئیے چلو جے من لئیے بھائی اس دستور اگے اسلامی سن جدو اسمبلی بنائے یہ دس بابا جی سرکار کیس کیس دستور وقت گزار گئے اسلامی تو پہ بنتا ہاں جی؟ اچھا، حرام دے پتا کی گل اصل آ جی کسی نئے بننے والے ملک کا دستور جو ہے اس کو تیار کرنا یہ دیہڑی دو پانچ دس کا مہینے سال کا کام نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت وقت لگتا ہے اور نک وڈن والے نک وڈ چڈیا انہیں آخیا ہے کنجرو جڑا وڈا ملک ایک گاندھی دا سی انہوں انہیں ڈیڑھ سال دستور بنا لیا سی بابے کول تھڈو بنیا ہی نہیں بابا بھی ٹر گیا اتو پھر کئی سال لنگ گئے پھر چونجا چان کے پیا بن یہ مطلب ہے بابے کی نیت گاندھی نال بھی بہڑی تھی گاندھی نے ایڈے وڈے ملک کا بنا لیا ادھر ویکو شاید کدو نہیں بنتی دسا میں جدو نیتا پیڑیاں ہو نیتا حضرت صاحب تیری مہربانی یار چو ہی دیکھ یار کر لینا نکالی بھی کہڑی یار تیری مہربانی گھنٹا ہو گیا بیٹھا دھد چو ہی چڈ یار کھلو ہی جا کی کر لینے یار یار ہوں تو دوپہر لگ گھر جان والے تھی نہیں مول یہ بڑے جی جس سور یہ نیت شام تک دھد دھد دھد نہیں چونا جی چھوڑ تے آ جائے تو دو تارا ہی تیار کھڑا تھنا تھان جینا اینا حرامی ہیں اے حرامی ہوں دے نا مسلمان تے دو دے تے تیار پیاسی قانون اسلام دا مصطفیٰ دے گئے تھا یا آکھر نہیں دے گئے سمجھ نہیں لگی کیوں ہے کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام نبی پاک صحابہ دے گئے نے یا انج ٹر گئے نے سدیاں دا قانون رہا سی کہ نہیں ہے اچھا اس سدیاں دے قانون چابی بھی ادھر سن شیے تے بہت پرانا مذہب ہے مولا علی دے دور دا ہے اس قانون نظام شیے بھی رہ سن یعنی شیعہ رہ دا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حکومت چلا رہ سن ہاں جی شیعہ رعایا ہے سن جو چلتا رہا ہے قانون عالمگیر رحمہ اللہ نے فقہ حنفی ایک پورا دستور حیات اسلام دا فقہ حنفی دی شکل اکٹھا کر چھ جلد پانچ سو علماء کی نگرانی میں کتنے علماء پانچ سو علماء جن کے اندر حضور شاہ ولی اللہ محدود سے دلوی کے والد گرامی شیخ عبد الرحیم بھی شامل تھے چھ جلد جو فتح موجود ہے وہ ضابطہ حیات اسلام دا مکمل باقی تو لے کے حکومت معیشت معاشرت سیاست تعلیم کسے شعبے نو نے چڈیا آخر تک مکمل بیان ہویا پیا اس کا ترجمہ امیر علی کر گیا سی امیر علی اگریزا کے دور چج رہا سی سید امیر علی انہوں کہ یہ نیچری بھی سی تو بھابیت رنگ بھی یہ ہے سی لیکن انہیں فتح عالمگیری دا ترجمہ کیتا سی ترجمے دی شکل چ موجود سی پا چی بنا پلو بنی نہ بنایا تے تے انہوں جاندہ ہے بول بابا کی کبھینا کیسی بناو گے دا صاف مطلب یہ ہے جو رب رسول دا بنیا ہے اے او مندے نہیں اے او جی منتے نے تو پھر بنے بڑا لوڑ کا دے وہ بولو مرو بس جیڑا اسلامی نظام دین نظام زندگی کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اپنا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تھوڑا جا میں جسے تہتر دا بن گیا تے جو چلتا ہے تہتر تو بعد دا میں تھوڑی جی جھلکی بخاواں تہتر دا جڑا مولبیاں آخیا ہے بس اسلام ہونے عجیب تھی چود کٹا اڈا اڈا کے کے نا عوام نو چڑ دیتا کی کوئی کوئی اپنا منہ کٹی کٹی جانا اگلے کا گٹے دستا جو اڈیا اڈیا کفر قسم خدا دی انہوں نے پوچھو ایک چونجا دا سی ایک باسٹھ دا سی ایک تہتر دا سی ایک چوہتر دا سی یہ سارے کی سن پھر مسٹر جنا بے آئی نہیں ہویا سی نا کیونکہ آئین تو شروع پہ آتا چونجا تو بابا جی تو بے آئی نہیں ٹر گئے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے ستونجے کرتے کرتے کیا بات خیر انہوں نے پوچھو بھائی اسلامی دستور کیڑا ہے جی چونجا والا ہے تو اگلے نے آن کے پہلے نو منسوخ کیتا ہے

ٹولا بچتا کوئی نہیں چلو ہوں کفر مان لیا پاس رکھ لو والا کی بن گیا اسلام کی بن گیا اگوں آیا تہتر والا انہیں آخیا نہیں ترا آخر ہوں تہتر والے پھر کافر ہو گئے انہوں انہیں جدو اسلام بنا ہی بنا یہ جڑا اسلام بنیا پیا سی انہوں نے منسوخ کیا پھر کافر ہو گئے

کی کیتیا ہاں, ہاں, ہاں اچھا بھائی تصا اپنے اسلام چ ترمیم کر سکتے ہو کیوں خیر ہوں جڑا آخری ملا کے اندر بس اسلام دا ہونے تا کر کے ملا ہوں اسلام دا نام لینا ہی چڈ گئے پہلا یہ نام لے سن تحریک نارے اتنی بھی مارتے ہوں سن جدو فوتو سن یہ سورا دے ہاتھ اصل بھی آخر سا نظام مستفا کے نفاذ کے لیے مقام مستفا کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ علماء اہل سنت نہیں بیٹھیں گے قانون اتو بھی پڑے جانے مولوی جی نظام میں مستفا نافذ کرنا جی تو بابا جی کی دے گئے سن کنجرا تند پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تے او کافر دا نظام دے گیا تو حال لیا جو پھر میں دستا پیا بھی پہلو کوئی ہور بلا ہے مستفا دا نظام تے حالے جانا کتی دا پوترا تے اونوں بہن چوتھ نو تے کسے کھاتے لا کہ وہ بھی چڑ کوفر دے چل کے بھی ولی ہے وہ میاں شیر ربانی دا نام جان دیو اکیلے والا شریف تے سارے پتہ کن کاستا نے اس فقیر دے درد غلام نے ایویں تے اپنے مرشد دادا پیر مکان شریف انڈیا آپ دا پیر جڑے سن سن کوٹلے شریف شرک پور شریف یہ پیر سن

آپ اللہ دا فقیر تھی اسلام دی روح جانے والا سی روح تے چلن والا سی صاحبزادے کدھر آپس لڑے کھڑے سن جی میں آم صاحبزادیاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اے دنیا دے پچھوں کیونکہ دین دے تین دے طلبگار نہیں لڑتے گل سمجھو ہوں میاں صاحب نے جو دعوت دیتی نا بھی ختم آپ چل سا بزرگ ختمہ تے خوش نہیں آپس دی لڑائی چڈو تاکہ انگریز دی کچہری نہ جانا تنگریزہ چنا پو جا اگریزہ چند ایماندہ ہو جائے وہ کچہری جان ہے تے مسٹر جناب پاک جڑے نے کچہری تے سارا نظام فرنگی دے اوتے بابے اور بیٹھے سن بابے دی ولایت تے فرق نہیں آیا یا تے پھر شیر ربانی کوڑا ہے یا بابا کوڑا ہے قرآن پاک تے فرماتا ہے کافر جو ہے منافق یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں منافق جھگڑا ہو تو فیصلہ تاغوت سے کروائے یہ تحاقوں میں لداخود کے قائل ہے اندر سے منافق لوگ اللہ فرماتا ہے مومن میاں شیر ربانی کی طرح یعنی وہ تو تحاقوں میں تاغوت تاغوت کے پاس جانے کو شرک سمجھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اگر جھگڑا ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ کریں گے شریعت کرے گی شریعت کرے گی خیر میں لانتی اور تھوڑی جی اسلام کی جھلک تین وکھاوا یہ دسو فوجی کتے جان دو چوری لبا پتہ نہیں کہڑے پاس خیال تر گیا مرو فوجیاں دے کتے انہوں نے فوجی کتے ہی وہ کی کرتے چوری لبتے ایویں وہ چوری کتے لبتے لبا بابے اور آپ نہیں لبتے چوری کتے لبتے پھر چوری صرف دس کے تے کتے ٹر سرکار محافظ سو جی چوری لب گئی ہے تا کتا دسی جانا تو تسی کھلو رو دیدا چھوڑا تے واپس بھی کرائی جا نہیں نہیں اصا بھی ہزار کتے دا لینا سی لیلے فدوا تو تھانے جانا دی چودا کتا جو تیرا دسی جانا ہے تے پھاڑ تے ساڈا سودا واپس کرا کیوں تو محافظ ہے خیر وہ کتا ہوں جی گھر بیٹھتا بیٹھتا بھی اشارے سڈے محلے چ ہوئی چوری کتا محلے چ کوئی تھوڑے جہ جانے وستے سن کتا جنہیں جہے گھر بڑے سارے محلے نیا دتا ہے اگر دس سال بعد اس گھر چوری نکل جائے اصا محلہ دیا گے یعنی محلے نو یقین سی بھائی یہ گھر چور ہو نہیں محلے چ ایک بندہ بولیا اس آخیا یار کتے نو جو بو اسی آٹھے سامنے ایک شہ سٹنے ہیں کتے دے سامنے گھڑی سٹ دینی گھڑی نو چک کے کوئی بندہ لے جائے گا مالک کسے دی ہوے گی چک کے وہ لجا کے تے اور سامنے فصل چ بیٹھ جائے گا تسا کتا چھڈنا ہے جے اے ہفتہ مہینہ پہلو چوری ہوئے تے پیر سنگ کے دس چھڑدا ہے تاوی کیوں نہیں دسے گا قسم خدا دی غیر مولوی سڑے داڑی ملے سن بندے جٹ بیٹھے نے اتنے انہیں جٹا نے آخیا مفتی دیدا چٹ مہر لائی ہے یہ سب نکل ملک کی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ سٹیٹ کا معاملہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئین کے مطابق ہے اور آئین تہتر کا ہے علماء کا متفق علیہ ہے لہذا اسلام ہے چپ چٹ بول پہ ہوتا کیا اسلام ایڈا گندا تو نہیں ایڈا جگل تو نہیں ایڈا ظالم تو نہیں ایڈا نا انصاف تو نہیں ہوں ویخ لینا کتے کا نیارا ہوں کر لینا آپ قسم خدا دی کر کے جٹ سوال کیتا ہے فوجیاں اسی ویلے کتا پایا ٹوئی اپنا گڈی ایک جٹ دا جو ہوں گل سمجھی ہوئے کوئی اشارے میرے خود قسم خدا دی اس لیے شگرد دوست وہ کیونکہ محلے کا جو مسئلہ سی تو سارا گھر نال گلی کو سی تو گئے انہاں نال جو ویکھیا تے سنیا انہاں مینوں آن کے دسیا استاد جی جدو کتے نو پھڑی پھردا سی نا تے اصا ایک آواز سنیے جی فیل اس گھر دے سامنے ہویا ہے اس آواز دتی ہے اس آواز تے کتا واپس مڑیا ہے پہلے لے جا رہا سی کتا واپس مڑ کے نال دے گھر وڑ گیا تے آواز تے اشارے جڑے نے وہ تے پھر کتے تے باندر سمجھ لیندے ہوندے نے آ تم مداریاں تے ویکھدا ہی ہوندا ہے سچی دس یہ سگریٹ پلا لیندے نے باندر تم نو کہ نہیں کہ نہیں پلاؤ جے مداری باندر نو سگریٹ پلاوے تے کوئی فدو دا پتر ہونا لب لے اسی طرح کتے نو سکھایا اپنے اشارے تے زبان تلایا چلیا کملیا اگر کتے لبدے ہوں چوری تے سڈے رب دا قرآن نہ در سکتا پیدا کرنے والے کوئی پتہ نہیں دی کہ کتے بھی ایڈے سیانے ہوں لیکن اگلی گل جی میں کرنا چاہنا انہوں دے کفر دی کتا کسی دے گھر جا بیٹھے وہ چور بن جا وہ چور کتے اشارہ دیتا ہے کتے دے اشارے دے آ گئی پرچا کٹیا گیا مجرم بن گئے اللہ تعالی فرمایا چور دا ہاتھ کٹو وہ دس ہوئے یہ حکومت کتے دی منی بیٹھی رب دی نہیں منگے جنا دھی چوت مسٹر جنا دی نسل رب نال اچا ہوا کھڑا ہے دے دھی دے درجے دے دس کیڑے ہون گے اگلی گل بھی کرا ایک دو ہور شکا چھیڑ دیا دو سو پچانوے اے ایک دفعہ کی دو سو پچانوے اے دا مطلب کی ہے اس دفعہ دے اندر جو قانون ہے وہ کی لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے اگر کسی کسی مذہب کو یا مذہب کے پیشوا کو کسی پارٹی کے لیڈر کو اگر کوئی برا بولتا ہے اس کی توہین کرتا ہے پہلے سزا سی دس سال اگلے دن میرے پولیس نے دسیا بھی ہوں ہوگی عمر قید کسی مذہب نو بولے کسی مذہب مدہ وڈیرے بولے مسٹر جنا بولے اللہ تعالی نو بولے قرآن نو گالا اسلام نو گالا کڈے سزا ایک اللہ تعالی نو گالا بھی سزا ہوئی جیڑی مسٹر جنا دی سوا لکھ نبیا نو گالا کڈے سزا ہوئی ہے جیڑی مسٹر جنا دی مسٹر جناب رب تالا مسٹر جناب سوا لکھ نبی یہ قانون آئین تہتر برابر نے تص یہ کوئی جو بدترین کفر دنیا دی گستاخی یا تو ایمان سمجھنا ہے کیوں بے لیو پر میں وڈی مثال پہلو دے بیٹھا وہ کتے والی اس تو تو اتنے ہو نہیں سکتی کتا رب تو ودیا کھڑا یہاں دے ملک نظام اچھا پھر تے تے غیر سارے سارے دستور نو منی منی کھڑے کھڑے کہ نہیں تو اس مسلمان ہونا ہوتے شرط دوسرے کسی نظام نہ مانو ویلیار سڈے مسلمان دا مسئلہ اس وقت اسلام پھیلاونا نہیں کوفر نظام مبلک جہاں یورپ کے یورپ سے مبلک یورپ آ رہا ہے ماشاء اللہ یہ اسلام اسلام دے پھیلن دی گل جا دے مقامن دی نہیں کتے دا پترا کفر پہلی شرط ہے تے پہلو تو انج کر اگر تبلیغ کرنی ہو تے اے اے اسلام قبول قبول کرو آنکھ جو پہلو بہن جکی کیتی کھڑے جے نو چھڈو تا مسلمان گے اینی گل کر ایلیا جی تین پاکستانی تبلیغ بار پی وہ تبلیغ ایس شرط نال کہ سڈے نظام نو نہیں بابے جنا پاکستان کا مطلب لا لا لا الا اللہ پڑھو پڑھو کرو سارے کفر تے پڑھو کرو سارے کفر تے اے تابے کا لاجلا سد جاواں انج دا ایک ولی والدر سان ہوکر پہ ایمان نالے نے ساڈے ساڈے اگوں تے دوویں پاسوں کڈ دینے سن کہ نہیں اکو ہی کٹی کھڑا سڈے اگو اکو ولی کا شرما والا جدو بابا جی نو ویکھی دا نا قسم او ذات دی کسم ازاد قدرت میری جان ہے بابا جی دی زیارت کریے نا جڑا اکھ چ حیا دسدا ہے سمجھ بابا بابا بڈھا کھانگڑ تے بڈھے کھانگڑ دی ٹرک نہیں جاندی علامہ اقبال نو نا جتھے بیٹھا ہونا کلندر ہمیشہ سوچ چ درد بابے نو ایک درد سی بابا درد مبتلا سی شرابائی درد سی فکر درد کا درد کا یہودیت دے درد چخیر مر گیا ہوں بابے ہورا نو سلامی ملتی اور نظرانہ عقیدت پیش نظرانا دربار آلیا پتا جی موبائل نیٹ دے اتنے آیا پھر ٹی وی دے رہا ہے آپ کے دربار شریف کے تھلے پرانے جڑے کمرے بنے نے اتنے کوری مڈے کٹے ہوں سارا دن جنا ہوں اور جیڑی ہے روپیہ وصول کرتا ہے اور پھر سارے عملہ جڑا ہے وہ مہینے بعد تقسیم کرتا ہے اور کٹھا ہوتا ہے جو کچھ وہ بابل جی بھیج دینا پیسہ آپ لے نیچ جڑا کٹھے ہوئے وہ کٹھے بھی آخر کٹے ہوا ہوں کہ نہیں ہے آخان گے آخاب کے نت نہیں بزرگ بنی ماریا جائے کیتا ہے بوٹی دے بوٹے دے نال لگ کے کڑی منڈا کوری نے ننگے ہو کے تھڈو اس فوٹو لے کے فلم پوری تے چڑھا دیتا ہے نیٹ دے یا موبائل تھلے لکھ دیتا سو ہے ہے ہے قائد تیرا تیرا احسان احسان احسان جی میں سیکولر سی بابا میں دیکھ تندو بندیا اپنے ایک بزرگ کا کارنامہ لکھیا لقب دتا ہے حفظ الرحمان دفزر بھی ہے علماء ہند جو بندیاں دیا دو جماعت سن مولویاں دیا پہلو سی سی علماء ہند یہ کانگریس اچھا پھر یہ نکلی جمع علماء اسلام ہاں جی او دا صدر بنیا شبیر عثمانی تے جیڑی جمع علماء ہند سی او دا صدر سی حفظ الرحمان شوہار بھی اچھا ہوں رل رل رل گیا گیا مسٹر گئے گاندھی کیوں بھائی سی بھی کوئی ادھر رہن گے کوئی ہر پاس وہ کام تو کٹائی رکھیے نا وہ کہن لگے وہ جماعت مسل سونے جڑی جماعت شبیر عثمانی صاحب گئے نے یہ یہ دی لگے وہ کافر آخر اچھا، ایمان نال دسو جی اگریزرگال نہیں کیتا یار ایڈے تعداد بیانیاں ہو کیویں گئی اچھا سیکولرزم تم تعدی سیکولر لا دینیت اچھا اگو لکھتا بھی پیا سیکولرزم کا مانا ہوتا لا دینیت اگو آپ لکھتا پیا کتاب کتاب کا کا نام نام ہے ہے بیس بیس بڑے بڑے انسان انسان کی دیوبندیاں نے اپنے یعنی بڑے بیس دیوبندی کٹھے کر کے انہوں نے لکھے نے حالات کتاب بن گئی بیس بڑے ہوں وہ جدو ادو انسان ایک ویاں الرحمان دی آئی ہے ہوں آپ لقب پیا دینا ہے امام سیکولرزم پہ پہ لکھتا لکھتا ہے ہے سیکولرزم کا معنی ہوتا ہے لا دینیت یعنی معنی بن گیا امام لا دینیت ہائے ہائے ہائے ہائے میرے رب قسم خدا کر کے نہ ادھر ہوئے ایک ملا ہوں جنہ دے پانی اچھ ڈبی اے او سور ملا متھے لگے نے ساڈی سکے تب جائے سکے تے کشتی ڈوب سکتی ملا سا ڈبی یہ نہ ڈوب چکے باندر سن لگ ماہول ٹکا کوئی ایسا بر آشوب کتے نے نے ماحول اور دور بنایا تھا فرنگی کہ ہوش ہی ٹکانے نہیں کوئی گنتی تے لوگ سن اگر اصا اص وا شرور اور فتن تو محفوظ رہا تو امام اہل سنت رہا ایک گل امام دی سنا کے اجازت کیونکہ دعوی کیتا ہے ایک بچہ وہ ہور بھی حضور بچا گولڑا مہر علی ورگے میاں شیر ربانی ورگے اے نہیں ادھر فسے فقیر جو سن سنجا خالی ملا فسے فکیر کون فسے دی نگاہ بڑی ہوتی سب تو پہلا فقیر قسم خدا دی منافع ہر دا دل جو پڑھتا ہے اور مسٹر دا دل انہیں کول کیوں نہ پڑھیا جاتا ہے اشرف تھان بھی مسٹر دبیلی سی ہاں جی بھابیا نے مسٹر جنا اس مسلمان کیتا ہے آئے کی کیتا ہے بریل بھی بیٹھا تھا انہوں نے آخر کوئی نہ سڈے جماعت شالی شاہ صاحب مسلمان مسلمان کیتا کیتا کیتا ہے ہے ہے نے چلو کسے بابا ہو گیا ہاتھوں بھی ہو گیا یہ مسلمان ہون تو بعد دیا کہ پتہ نہیں بابے دیا پہلیاں کمی خیر کیڑی گل افواہ اڈی جی ملک لینا ملک دین لگے میرا امام امام سی مستفا ایویں او امام نہیں بن جاندے وہ بھی اہل سنت دے پھر فدو بن ہی جاندے چھتی نال اہل سنت دے امام ایویں نہیں بن دے سونا میرے آلہ حضرت کا تبصرہ سونے اس گل سنا وا ہاشمی صاحب کو فتح ورز بھی پیا میرے خیال چند جلد انہیں اکی جلد ہے اکی آلہ حضرت نے فرمایا اگر تم یہ کہو کہ انگریز خال تن اسلامی حکومت کے لیے تمہیں کوئی ٹکڑا دے گا تو فرمایا یہ تو ناممکن فرمایا یہ تو ناممکن فرمایا پیچھے تو صورتیں رہ جائیں گی یا تو کہے گا مشترکہ حکومت بنانے کا یا کہے گا ملک بانٹنے کا ادھر تم ادھر ہم مشترکہ کن کی یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی بھائی تمہارے بھی وزیر ہمارے بھی وزیر تمہارا بھی صدر ہمارا بھی صدر آ سکتا ہے کبھی تمہارا آ جائے گا تمہارے بھی جج ہمارے بھی جج تمہاری پولیس کٹھے سارا کٹھا مشترکہ بناؤ یا مشترکہ حکومت بنانے کا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے بناؤ فرمایا اور یا بانٹنے کا کہے گا کہ ادھر تم ہو جاؤ ادھر ایک کتے آندے نے دو قومی نظریہ مسٹر چڑھانے دیا سر سید نے دیا ملک بانٹنے کا یہی تصور انہوں نے دیا آلہ حضرت پہلو یہ سورت بنا کے کفر دی تو اسلام دشمن ثابت کی بیٹھے امرے سدکے جاوا فرما دے پہن دو سورت کیڑی کیڑیاں یا مشترکہ بنا دی یا فرمایا دونوں صورتوں میں جو قرآن پاک فرما رہا ہے ملم یا ذر اللہ فورا کو امر کافر جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں جو اللہ تعالی کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں ہم الظالم ہم الفاسق کافر ظالم فاسق تین لقب آپ نے فرمایا جا پترا آپ نے فرمایا ان دو صورتوں میں سے جس کو بھی قبول کرو گے اللہ تعالی کی طرف سے تین تمغے پاؤ گے کافرون ظالمون فاسقون کے او مسلمانوں اعلی حضرت فرما رہے ہیں مشترکہ صورت میں کیوں فرمایا اگر ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ حکومت بناؤ گے تو ہندوؤں کو مسلمانوں پر تم نے حاکم بنایا ان کے حاکم بنا مسلمانوں پر کافروں کی حکومت بنانے میں تم راضی ہوئے جب کفر کی حکومت مسلمانوں پر بنانے میں تم راضی ہوئے تو تم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر بھی بنو گے کیونکہ کفر کی حکومت پر تم راضی ہوئے کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے فاسق بھی بنو گے کیوں کہ مسلمانوں پر کفر کی حکومت کو کوئی مسلمان قائم نہیں کروا سکتا اگر کروائے تو خود کافر سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا دوسری صورت ہے بانٹنے کی فرمایا بتاؤ ہندوستان کا کون سا علاقہ ہے جس میں مسلمان نہیں رہتے چاہے فرمایا تھوڑے چاہے زیادہ یہ ہر طرف مسلمان رہ رہے ہیں ہندوستان میں انہوں نے جی رہ رہے ہیں فرمایا اب جب تم بانٹو گے تو مسلمانوں کے جو علاقے اور آبادیاں ہندوؤں کی حکومت کے تحت آئیں گی پھر ان مسلمانوں پر کافروں کی حکومت قائم کرنے میں تم راضی ہوئے تو پھر خدا تعالی کی طرف سے کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے فاسق بھی بنو گے وہ مسلیا مسلمان جبرن کفر دی حکومت دا محکوم بن سکتا ہے رضامندی نہیں بن سکتا جی بنے گا نال مسلمان مسلمان ہی نہیں رہے گا تا کر کے جڑے کتے یورپ جا رہے ہیں نا اجاشیاں کرا گے موج لٹا لے اور موج یہی نہیں دی یورپ دی موج ہی اگو ہمیشہ دی کیوں کہ تو کفر دے نظام تے خود جا کے راضی ہویا ہے محل پیسے عیاشی دولت دی خاطر تو تو خود کافر ہو گیا نیشنلٹیاں کفر دے نظام ہے اتھے کہ اسلام دے ہے تے کفر دے نظام تے راضی خوش ہویا ہے مصطفیٰ دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دی میں بخانا فرمایا جیڑا کافرہ جا رہائش کرے میں محمد ہوتے تو پریور سپاہ اللہ پیش کرے میں محمد اس سے بری ہوں کیوں اس کو تو قانون وہ تو قانون پر راضی ہوا کافروں کے نظام پر راضی ہوا جب ان پر ان کے نظام پر راضی ہوگا اپنائے گا تو میں محمد کے نظام کا خود بخود دشمن بن جائے گا کیوں ادھر دیکھو ایک شخص کا ایک باپ ہے یہ مشہور ہے فلانا باپ ہے اگر وہ شخص اس کے باپ ہونے کا انکار نہ کرے لیکن اتنا کہہ دے کہ میرا یہ سکا باپ ہے سمجھ نہیں آ رہی اب اس نے جب دوسرے کے متعلق کہا کہ یہ میرا سکا باپ ہے اب پہلے کا چاہے انکار نہیں بھی کر رہا آج خود پہلے کا انکار بن جائے گا کہ نہیں کہ دو باپ ہو سکتے ہیں ہو تو سکتے ہیں لیکن حرام ہی ہوں گے یہ نہ کو ہوتے نہیں ہو سکتے ہیں بھائی ہاں جی یہ دو کی پہ ستر سو روپئے لمبا لڑ جائے سمجھ لگی ایک نے بیج بیج سٹیا ہے دوجے نے گوڈی کی تھی تیجے نے پانی لایا ہے چوتھا ہے انہیں کہ میں اگلا پانی لا چڑنا نہیں سمجھ لگی فصل نو جن پانی لاؤ لگ سکتے نے کہ نہیں ایک نے بیج سٹیا باقی نے گوڈی دیتی سکولی جڑے نے پانچ پانچ سات سات سات کٹھے کٹھے ایک ایک نہیں نال جڑی سمجھ لگی گل سمجھ لگی یہ چلتا رہتا ترقی آفتا علاقے جن ایک خسم رکھنا بوڈی نو یہ بوڈی کی تو ہوئے آپ جیسا تنگ گرف بندہ سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا آپ جیسے تنگ گرفوں کے لیے سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں نکل جائے یہاں سے وہ آتا ہے چل پھر آپ بھی کھول لیں دیں کی ظرف کھول جاتی میرے اللہ حضرت نے فرمایا دو ہی صورتیں ہوں گی دونوں صورتوں میں تم کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے وہ عجیب ستم ظریف ہی کہ دونوں ہی کر بیٹھے پاکستان بنا وہ بانٹنے والی صورت بھی بنی اور مشترکہ حکومت بنانے والی بھی ایسے مسلم لیگ میں کھتری بھی تھے سکھ بھی مرجائی بھابی سارے تے بابے مشترکہ بنائی پہلا جڑا بابے دا وزیر قانون سی وہ سر جگندر ناتھ سی جگندر ناتھ منڈل اگے کھلیا سی بابے دے قانون دا بنڈل ہوں سچی دسیا جو جی بابے کول کون لائے لائے للہ والا سی لا الہ الا اللہ دے قانون دا وزیر وہ بولو اے کٹا کٹا اڈیا اڈیا سی سی تے بڑے بڑے پیر بچ تے انگو کٹا چیڑ سی یہ پیر سی فقیر ہے کونی سی جب فقیر ہوندا تے تے اے فکیر نے عرش فرش ویکھ لیندے نے انہاں نو بابے دی بس نہیں دسی اے صحیح کی دے جنے سڑ پیر یہ سارے بزرگاں دا ٹولا سارا کچھ سن بہن جکی سی تھی نہیں بولے جدو وزیر قانون جو بنتا پیا بابے نا سی وزیر قانون کا چگندر ناتھ منڈل ہوں قانون کفر دا ہونا ہے کہ قرآن دا کیا قرآن دے قانون دا خطری وزیر بن سکتا ہے نہیں مطلب یہ نکلیا کہ قانون کفر سی قانون تو اتوں جیڑا وزیر بھی جیڑا بابا بنا سا ولیاں دا ولی سی ولیاں دا اچھا اچھا ایک ہو بابا جی دی دگا بازی میں سمجھا دیا تمام ایمانداری یہ دسو میرے برو سکول والے تو پڑھاؤ نے کہ دو قومی نظریہ ہندو بابا جی نے کہا مسٹر قید اعظم محمد علی جناح سرکار نے فرمایا یہ دو قومیں ہیں ایک ہندو قوم ہے ایک مسلم قوم ہے ان کا سب کچھ الگ ہے ان کا قانون اپنا ان کا تعلیم اپنی ان کی تعلیم اپنی ان کی وجہ اپنی ان کی یہ ہر چیز میں جدا جدا ہے یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے وکری کر دوجی گل میں کر جاوا مسلمان کوئی شہ اگریجا تو وکری نہیں نا تو وکری سی تو پھر بابے پینٹ میں لائن واسطے پائی سی گاندھی تے بابے آخیا اے وکری وکھرے لنگوٹی لنگوٹی نہیں پہن سکتے تے پد کٹنی پہن پہ سکنے پد کٹنی پمپ پینٹ ہوں ایویں نا یہ بابے چڑھا لئیے ماما لگتا سی انگریز جے گل آوے سور تے سورا نو پینٹ کیوں پائی فرنا اسلام نے لباس کا کون سا کہا ہے جو لباس پہنو مولوی تو تنگ ہی ہی بڑا کرتے ہو پتہ نہیں اسلام کو سوڑا کر رکھا ہے تم نے وہ کنجر دیا بچا پیڑا پیاگوٹی وکری سندو واسطے گل آئے تو لباس ہو رہے سا نہیں اپنا سکتے جدو ماں چوت انگریز دا بابا آپ ہی پا لو وہ سمجھ آ رہی جی بابے کی ایمانداری کہ نہیں میں بھی آنا بھی اب وہ نسل ساری ایماندار کیوں ہے پاکستانی نسل ہمیشہ پاک پا کے ہوں کہ ہوں اس حد تک ہو گیا کہ کہ سیاست سیاست جڑی بابا شروع کر کے دے گیا گیا سی سی تے نہیں رکھ ہوں اس حد تک ہو گئی ہے یہ حقیقت اور مانا پتا کی کرتے ہیں میرا ایک ملنے والا وکیل ہے ملتان دا اٹارنی وکیل ہے جڑے ہائی کورٹ سرکاری اس چشتی صاحب

شریفا نے نہیں رکھی ہوئے تو مر شریف ہی سارے کو جمن گئے ہوں بابے کی شرافت کا